کر سکتی ہے جی بالکل کر سکتی ہے یعنی یہ طریقہ ہی ہے کہ پیشانی زمین پر رکھ کے وہ اللہ کا ذکر کرے جیسے چاہے اللہ کا ذکر وہ کر سکتی ہے اللہ کا ذکر کرنے پہ نہ کسی حالت پہ پابندی ہے نہ اللہ کے ذکر پر پابندی ہے ان دنوں میں بھی سیدے میں جا کر ذکر خدا بندی کر سکتی ہے جی up underscore eight by